السلام علیکم will be about personality and how we and major personality is a topic that face most and more than of psychology it face people who know little about psychology زیادہ تر لوگوں کے سامنے جب سائیکالوجی میں میجرمنٹ کی یا ٹیسٹنگ کی یا ٹیسٹ کی بات کریں تو فوراً کہتے ہیں کہ کیا آپ میری پرسنالٹی کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ میری شخصیت کا تجزیہ کر سکتے ہیں یا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں کس قسم کا انسان ہوں ہاں، اکثر لوگوں کے خیال میں شخصیت یا پرسنالٹی کی ٹیسٹنگ وہی ایک ٹیسٹنگ ہے جو سائیکالوجی والے استعمال کرتے ہیں عام طور پر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سائیکالوجی میں ایپٹیٹیوڈس کی انٹرسٹ کی ابلٹی کی بھی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ سب سے زیادہ جس چیز کا احاطہ کرتے ہیں وہ ہے پرسنالٹی یا شخصیت اس سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کے لیے اور آپ غور کیجیے کہ ہم اسسمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کی بجائے پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کے لیے ہم کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں ان طریقوں میں سے ٹیسٹ بھی ایک طریقہ ہے اور جو ٹیسٹ پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے یا اسسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں آئندہ سیشنز میں ہم تفصیل سے مختلف طرح کے پرسنالٹی ٹیسٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن کسی بھی اسسمنٹ ٹول کی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہم شخصیت یا پرسنالٹی کس چیز کو کہتے ہیں کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کس چیز کی میجرمنٹ کر رہے ہیں تو ہم کوئی اچھا ٹول بھی نہیں ڈیولپ کر سکیں گے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا اچھا ٹول منتخب کر سکیں گے جس سے کہ شخصیت کی پیمائش کی جا سکے پرسنالٹی اور شخصیت اس کو بہت سے لوگوں نے مختلف طرح سے ڈیفائن کیا ہے اگر ہم کسی عام شخص سے بات کریں اور پوچھیں کہ پرسنالٹی سے کیا مراد ہے تو عام طور پر وہ کسی بھی شخص کے ظاہری حلیے اس کے مینرزم اور اس کے اپیرنس کے بارے میں ہی بات کرے گا اور لوگوں کے خیال میں عام طور پہ پرسنالٹی کسی شخص کی اپیرنس کا دوسرا نام ہے لیکن ایز اسٹوڈنٹس آف سائیکولوجی ہم جانتے ہیں کہ ظاہری شخصیت یا اپیرنس تو ہماری شخصیت کا شاید ایک بہت ہی معمولی سا حصہ ہے اصل شخصیت تو اندر پنہا ہے وہ ایسے ویریبلس ہیں ایسے فیکٹرز ہیں ایسے فیسٹس ہیں ہمارے ایسے پہلو ہیں جو کہ دیکھنے میں ایک دم نظر نہیں آ سکتے ہمارے بہیویئر کی مدد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا دوسرے لوگ ہمارا بہیویئر دیکھتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں ادروائز کہیں پہ کچھ لکھا نہیں ہوا کہیں پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ کسی شخص میں کون کون سے اوساف یا کون کون سی خصوصیات یا کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں سو so, uh, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شخصیت کی ایک کیا ڈیفینیشن ہوگی جس پر زیادہ تر لوگ متفق ہیں uh, بہت سے لوگوں نے بہت سے آتھرز نے پرسنالٹی کو فرق فرق طریقے سے ڈیفائن کیا ہے ان میں سے کچھ کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور یہ ڈیفینیشن جو ہے ضروری نہیں کہ یہ کوٹ کی یہ ڈیفینیشن ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو جنرلی اکثر لکھنے والوں نے لکھی ہیں یا کہی ہیں سب سے پہلے personality is the sum total of characteristics on the base of which people can be differentiated from each other دو تین چیزیں آپ اس ڈیفینیشن میں دیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اٹس اے سم اور ٹوٹل ایک پرسنالٹی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے یہ بہت سی چیزوں پر مشتمل ہے اور ان سب کے ٹوٹل کو یا ان کے مجموعے کو ہم شخصیت کا نام دیتے ہیں اور سم ٹوٹل کس چیز کا ہے characteristics on the base of which people can be differentiated from each other یعنی ہر شخص میں کیریکٹرسٹکس کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کہ اس کو دوسروں سے ممتاز اور الگ کرتا ہے اور ہر ایک شخص جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس کے ایک مجموعہ جو ہے اس کا مالک ہے اور کسی ہر شخص کی پرسنالٹی الگ الگ ہوتی ہے اور چنانچہ جو کیریکٹرسٹکس ایک شخص میں ایک ٹوٹل فارم میں نظر آتی ہیں وہ شاید کسی اور میں ویسے نظر نہ آئے آ, یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ تمام کیریکٹرسٹکس یا تمام خصوصیات یا تمام اوساف تمام سگنیفیکنٹ فیکٹرز ہر شخص میں ہر شخصیت میں پائے جاتے ہیں جو چیز ان کو منفرد بناتی ہے ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے the in which the characteristics are found مثال کے طور پر سینس آف ہیومر ہر شخص میں موجود ہے لیکن کس اماؤنٹ میں کس حد تک کس قسم کی ہے یہ ہر شخص میں مختلف ہے غصہ ہر شخص کو آتا ہے لیکن کسی کو زیادہ اور کسی کو کم خوش ہر کوئی ہوتا ہے لیکن کوئی شخص زیادہ کوئی کم کوئی جلدی اور کوئی دیر سے تو تمام کیریکٹرسٹکس ہر ایک میں ہوں گی لیکن ان کی کوانٹٹی ان کا لیول ان کی ایکسٹینٹ وہ مختلف ہو سکتی ہے so as a result the total of characteristics میں also be different from person person to تو پہلی بات تو یہ کہ کیریکٹرسٹکس کے مجموعے کا نام پرسنالٹی ہے اور یہ مجموعہ ہے یہ ایسا ہے جو ایک شخص کو دوسرے سے الگ دکھاتا ہے اور ہر شخص کی الگ سے شناخت یا پہچان بن جاتا ہے then personality refers to the stability in behaviour across different situation یعنی کسی شخص کے بیہیویئر میں اگر ایک کنسٹنٹ پیٹرن ہے ایک اسٹیبلٹی ہے اور وہ جس بھی سچویشن میں جائے مختلف حالات میں مختلف مواقع پہ اور اس میں وہی چیز ہر جگہ اس میں نمایاں طور پہ موجود ہو اور اسٹیبلٹی کے ساتھ موجود ہو کنسسٹنٹلی موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی پرسنالٹی ہے مثلاً ایک شخص بہت اچھی سینس آف ہیومر کا مالک ہے اگر وہ اپنی کلاس میں اور پڑھا رہا ہے تو بھی وہ اس کا استعمال کرے گا اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کلاس میں بیٹھا ہے تو بھی اس چیز کا استعمال کرے گا وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی ہوگا تو اپنے حصے مذاق کو استعمال کرتے ہوئے اس سچویشن کی کسی اور طرح سے انٹرپریٹیشن کرے گا اسی طرح سے کوئی شخص جس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی کلاس میں پڑھاتے ہوئے غصہ جلدی آ جائے اسٹوڈینٹ ہے تو پڑھتے ہوئے جلدی غصہ آ جائے کسی مشکل سچویشن میں ہے تو وہاں پہ بھی وہ غصے کی حالت میں ہو تو اگر کوئی خصوصیت کسی شخص میں کنسسٹنٹی کے کنسٹنسی کے ساتھ یا اسٹیبلٹی کے ساتھ ہر سچویشن میں موجود ہوگی تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ اس کی شخصیت ہے یا شخصیت کا حصہ ہے لیکن اگر شخص کبھی کبھار کسی کیریکٹرسٹک کا اظہار کرتا ہے مثلا بہت کم کبھی کبھار اوکیجنلی اور مختلف کسی کسی سچویشن میں غصہ دکھاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غصہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے characteristic ways in which people behave اسی کی ایک ایکسٹینشن یہ ہے کہ لوگ ایک خاص مخصوص طریقے سے بہیو کرتے ہیں ہر ایک اپنا ایک کیریکٹرسٹک وے ایک اپنا اسٹائل ایک اپنا انداز ہوتا ہے اس کو بھی ہم ان کی پرسنالٹی کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں characteristics that are relatively relatively مطلب وہ خاصی حد تک قائم رہتی ہیں اور دیر پا ہوتی ہیں لیکن ریلیٹیولی یعنی بدل سکتی ہیں they are not permanent they are not they are enduring but relatively enduring relatively enduring and predictable way اس ڈیفینیشن میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا پرڈکٹیبل وے یعنی لوگوں کی ایسی کریکٹرسٹکس جو خاصی حد تک دیر پا ہوں کنسسٹینٹ ہوں اور جو کہ اس کے بہیویئر کو پرڈکٹ بھی کر سکے یعنی ہم کہہ سکیں کہ اب یہ شخص اس طرح سے بہیو کر رہا ہے تو آئندہ بھی ایسے ہی کرے گا that make us behave in constant and predictable way اس ڈیفینیشن کا یہ حصہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب ہم کسی خاص طریقے سے مخصوص طریقے سے بہیو کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کیریکٹرسٹک اسٹائل ہے ہماری کچھ ایسی سرٹن عادات ہیں سرٹن خسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم مختلف سچویشنز میں ایک خاص طریقے سے بہیو کرتے ہیں اور ہمارا وہ بہیو کرنے کا طریقہ پرڈکٹیبل ہے کیونکہ وہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے کیونکہ ہم زیادہ تر سچویشنز میں اکراس سچویشن ایک ہی طرح سے بہیو کرتے ہیں تو پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی ہی سچویشن ہوگی تو ہم اسی طرح سے بہیو کریں گے اگر یہ خصوصیات یا یہ کریکٹرسٹکس اسٹیبل نہیں نہیں نہیں ہے ہے ہے پرڈکٹیبل تو پھر یہ ہماری پرسنالٹی نہیں ہے پھر وہ ہماری اوکیجنل عادات ہو سکتی ہیں اوکیجنل ریئیکشنز ہو سکتے ہیں اوکیزنل ریسپانسز ٹو سمرائز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیریکٹرسٹکس اگر کسی شخص میں پرماننٹلی یا ریلیٹیولی پرماننٹلی موجود ہیں اکراس سچویشنس وہ انہیں کے مطابق اسی طرح سے بہیو کرتا ہے اور یہ سب کچھ پرڈکٹیبل ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی ہوگی پرسنالٹی کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں اتنی لمبی ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ سمجھنا ہے اور آپ کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ پرسنالٹی کس چیز کا نام ہے تو ہم پرسنالٹی کا ٹیسٹ نہ تو ڈیولپ کر سکیں گے نہ ہی ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے ہمیں کیا ٹول استعمال کرنا چاہیے اس ڈیفینیشن کو جو ہم نے دیکھی اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے کسی ایک چیز کی میجرمنٹ نہیں کرتا ابلٹی ٹیسٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی ایک چیز کو میجر کرتے ہو میتھمیٹیکل ابلٹی کو وربل کو یا کسی اور طرح کی ابلٹی کو پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف کیریکٹرسٹکس کی میجرمنٹ کرے گا لیکن یہاں پہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے یا اس کی جانچ کے لیے ٹیسٹ واحد ٹول نہیں ہے آئی کیو جب ہم نے میجر کرنا تھا ہمیں آئی کیو ٹیسٹ درکار تھے پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے ہم ٹیسٹ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پہ جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے تو اسسمنٹ آپ جانتے ہیں کہ صرف ٹیسٹ کی یا میجرمنٹ کا ہی نام نہیں ہے مور دین سائیکولوجیکل ٹیسٹ اگر ہم پرسنالٹی کی بات کریں تو approaches there are various approaches that can be adapted for a person's personality we can use interviews observation and behaviour assessment psychological test three things assessment دراصل ایک پیکج کا نام ہے جس میں آپ آبزرویشن بھی کرتے ہیں آپ انٹرویو بھی استعمال کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں عام طور پہ جب ہم میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً ٹیسٹ ہی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں interviews interview is direct face to face encounter and interaction between the and and the person being جس شخص کی پرسنالٹی کی ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں انٹرویو ایک ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن کا طریقہ ہے آپ کچھ سوالات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اگر موقع ہو تو موقع کے مطابق نئے سوالات بھی ترتیب دے سکتے ہیں آپ اپنے سبجیکٹ سے یا جس شخص کی پرسنالٹی کی جانچ کی جا رہی ہے اس سے وہ سوال پوچھتے ہیں ان کے جوابات اس سے حاصل کرتے ہیں ان جوابات کی روشنی میں آپ اس کی شخصیت کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں verbal as well as non verbal information is available to the psychologist interview کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سائیکولوجسٹ کو وربل انفارمیشن ملتی ہے بلکہ اس کو نان وربل کیوز بھی ملتے ہیں مثلاً اگر آپ میرا انٹرویو کر رہے ہوں اور مجھ سے کوئی سوال پوچھیں کہ کیا آپ اس معاملے کے بارے میں خوش ہیں اور میں کہتی ہوں کہ ہاں میں خوش ہوں لیکن میرے ماتھے پہ جو پڑے ہوئے بل ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں جس کا مطلب یہ ہوا that psychologist has access to supplementary additional information تو اس شخص کے یا سبجیکٹ کے جس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے اس کے نان وربل کیو سے بھی ہمیں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں اس کے جذبات کے بارے میں عادات یا فیلنگس کے بارے میں خاصی انفارمیشن مل جاتی ہے انٹرویوز عام طور پہ ایک سنگل ٹول کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے they are used to supplement information gather from other sources مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا اس کی انفارمیشن کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ انٹرویو بھی کر لیتے ہیں یا آپ نے آبزرویشن کی اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے انٹرویو بھی کر لیا چنانچہ انٹرویو اگر ضرورت پڑے تو ایک سنگل ٹول کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں مگر عام طور پہ یہ ایک سپلیمنٹری ٹول کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں scale of the interview is very important since the breadth and utility of the interview depends on how well he can draw relevant information from the interview interview کتنا تربیت یافتہ ہے کتنا قابل ہے اس سے اس بات کو بہت فرق پڑے گا کہ آپ کے انٹرویو سے کتنے اچھے نتائج حاصل کیے گئے ایک ایکسپیرئنسڈ ایک ماہر اور اسکلفل انٹرویوئر جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے بہت زیادہ فائدے مند انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے انٹرویو کے دوران وہ ایسی ایسی چیزیں معلوم کر سکتا ہے جو کہ انٹرویو دینے والے نے بتائی نہیں ہوتی لیکن نان وربل کیوز کے ذریعے جو انٹرویو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر لیتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس کو مائنیوٹ ڈیٹیلس کو مائنیوٹ پیسز آف انفارمیشن کو ریکارڈ کر لیا جائے تو انٹرویوئر اس پہ بہت مفید معلومات حاصل کر سکتا ہے جن کو اگر ہم اپنے ٹیسٹ سے یا آبزرویشن سے حاصل کردہ معلومات کے ساتھ میچ کریں تو ہمیں خاصے اچھے اور بینیفیشل نتائج مل سکتے ہیں the second part of the assessment package is assessment اور آبزرویشن پرسنالٹی کی اسیسمنٹ uh, کے لیے یا اس کی میجرمنٹ کے لیے ہم بیہیویئر آبزرویشن بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو ٹیسٹ کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے لیکن ان کے بیہیویئر کی اسیسمنٹ کی مدد سے بہیویئر کی آبزرویشن کی مدد سے ہم ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر بہت کم عمر بچے ہوں مینٹلی سب نارمل یا مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ ہوں پیرالائز یا انویلڈ لوگ ہوں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے سوالات کے جوابات بھی نہیں دے سکتے لیکن ان کی پرسنالٹی کی میجرمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کی پرسنالٹی میجر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آبزرویشن سے اچھا کوئی ٹول نہیں ہوگا لیکن آبزرویشن میں بھی وہی بات ہے skill and expertise of the observer are a very very important ingredient observer اگر ماہر ہوگا ویل ٹرینڈ ہوگا اور کیننیس کے ساتھ اپنی انفارمیشن کو نوٹ کرے گا تو آبزرویشن سے ہمیں بہت سے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں آئیڈیلی تو یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ پرسنالٹی کے اسسمنٹ کر رہے ہوں تو آپ انٹرویو بھی کریں کسی حد تک آبزرویشن بھی کریں اور ٹیسٹ بھی استعمال کریں مگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے ایک یا دو ٹولس ہی استعمال کر پاتے ہیں چنانچہ پہلا طریقہ یا پہلی اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ انٹرویو کر لیجیے دوسری اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آبزرویشن کریں اور تیسری چیز جو کہ زیادہ کامنلی استعمال ہوتی ہے وہ ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ آف پرسنالٹی ہمارے پاس بہت سے ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن کی مدد سے پرسنالٹی کی اسسمنٹ کی جا سکتی ہے psychological order to objective personality and ہم جانتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ آبجیکٹو ٹولس ہیں they do objective measurement unbiased ہوتے ہیں سبجیکٹو نہیں ہوتے اور پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے یا اسسمنٹ کے لیے خصوصی طور پر بنائے جاتے ہیں یا ڈیولپ کیے جاتے ہیں Like any other type of psychological test, personality tests also have to be valid and reliable. بالکل جیسے آپ ابلیٹی ٹیسٹنگ میں کرتے ہیں انٹیلیجنس میں دیکھتے ہیں اگر پرسنالٹی ٹیسٹ بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کو ایک ویلڈ اور ریلائبل ٹیسٹ ہونا چاہیے مثلاً آپ کو ایسا ٹیسٹ استعمال کرنا کبھی پسند نہیں کریں گے جو ریلائبل نہیں ہے جو ایک وقت میں تو آپ کو ایک انٹروورٹ دکھائے اور دوسرے وقت میں آپ کو ایکسٹروورٹ دکھائے ایک وقت میں تو آپ کو غسیلا دکھائے اور دوسرے وقت میں آپ کو دکھائے we would like to have test which are reliable اور اسی طرح سے ٹیسٹ جو ہے اس کو ویلڈ بھی ہونا چاہیے پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے تو پرسنالٹی ہی کی میجرمنٹ کر رہا ہو ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ جو ہے بنا تو پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے ہے لیکن اس میں کسی شخص کی ابلٹی کی ہو رہی ہو سائیکلوجیکل ٹیسٹ جو کہ پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں بنیادی طور پر دو طرح کے ہو سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہیے تو ایک طرح کے ٹیسٹ آبجیکٹو ہوتے ہیں ایک طرح کے ٹیسٹ سبجیکٹو اور اگر آپ ذرا سا ٹیکنیکل استعمال الفاظ استعمال کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں they can be objective type test personality inventories اور سیلف رپورٹ میئرس یہ ایک پہلی کیٹیگری ہے اس کیٹیگری میں وہ ٹیسٹ ہیں جن کو ہم آبجیکٹو ٹیسٹ کہتے ہیں عام طور پر M C Q type test personality کی انوینٹوریز بھی اسی میں شامل ہے اور کچھ اور طرح کی چیک لسٹ یا اسکیلس بھی اس میں آتے ہیں دوسری طرح کے ٹیسٹ جو کہ پرسنالٹی کے اسسمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ تو ہمارے پاس دو طرح کے ٹیسٹ ہیں objective test of personality and projective test of personality آپ پہلے بات کرتے ہیں آبجیکٹو ٹیسٹ کی آبجیکٹو ٹیسٹ پرسنالٹی انوینٹوریز اور self report measures measures are where in the questions as a sample of their behaviour subjects کو کچھ سوالات یا کچھ بیانات پیش کیے جاتے ہیں عام طور پر وہ ایم سی کیو ٹائپ ہوتے ہیں یا اس میں آلٹرنیٹ رسپانس ٹائپ آپشن دی جاتی ہیں سبجیکٹ ان دی گئی آپشنس میں سے کسی ایک آپشن کو انسرکل کرتا ہے یا کلر کرتا ہے یا ٹک مارک کرتا ہے یا کراس کرتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے بارے میں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اگر کلر کرنا ہے تو کس طرح سے کیا جائے گا اسپیس کو ڈارکن کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے یا دیے گئے ایک سرکل میں کراس لگانا ہے یا ٹک مارک لگانا ہے اس بارے میں تمام ہدایات جو ہیں وہ سبجیکٹ کو دے دی جاتی ہیں آبجیکٹو ٹیسٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ ہیں جس میں ٹیسٹ کو چیک کرنے والے کی دینے والے کی یا ایگزامنر کی لائکس اور ڈس لائک سے کوئی فرق نہیں پڑتا no matter who the test who checks the test the subject is going to get the same score وجہ وجہ یہ ہے کہ ہر آئٹم کے لیے ریسپانس آپشن دی گئی ہیں اور ان ریسپانس آپشنس کو ہم نے گن لینا آپ نے جس پہ جو نشان لگایا اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے گا چاہے اس کو میں کاؤنٹ کروں چاہے آپ اس کو خود کاؤنٹ کریں یا کوئی تیسرا شخص اس کی اسکورنگ کرے ہر صورت میں آپ کا اسکور وہی آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ آبجیکٹو ٹیسٹ کو آبجیکٹو کہا جاتا ہے اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں یہ بہت کوئک ہوتے ہیں جلدی اسکور ہو جاتے ہیں ٹائم زیادہ نہیں لگتا ایڈمنسٹریشن میں بھی اگر ٹائم دیکھا جائے تو زیادہ نہیں لگتا وجہ یہ کہ اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں لوگوں کو گروپ میں بٹھا کر بھی دیے جا سکتے ہیں زیادہ تعداد میں بیٹھ کے مختلف لوگوں کو اگر بٹھایا جائے ہر ایک کو اس کا اپنا اپنا سوال نامہ یا ٹیسٹ یا آنسرنگ شیٹ اور بکلیٹ دے دی جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے جوابات آنسر شیٹ میں خود ریکارڈ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ اگر بہت لمبا بھی ہو جیسے کچھ آئٹمس میں کچھ ٹیسٹ میں تین سو سے زیادہ آئٹمس بھی پائے جاتے ہیں تو اگر ٹیسٹ بہت لمبا بھی ہوگا تب بھی ہم اسی دورانیے میں ایک سے زیادہ افراد کو اس میں شامل کر کے ان کا ٹیسٹ جو ہے اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اسکورنگ بھی ان کی آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک فارم ہے جس کے اوپر جوابات مارک کیے گئے ہیں ان کو آپ مینولی کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کی کی مدد سے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں کمپیوٹرائز اسکورنگ کی فیسلٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے M M P I is the most frequently use personality test test objective میں یا پرسنالٹی انوینٹوریز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹیسٹ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ نے سوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹوری یعنی ایم ایم پی آئی یہ ایک بہت کمپریہنسو قسم کا ٹیسٹ ہے جس میں پرسنالٹی کے مختلف اسپیکٹس کا احاطہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد سے ہم مینٹل النس کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں بہت سے اسٹوڈینٹس جو ہیں اپنی ریسرچ میں جب وہ کلینکل رپورٹس کے لیے کام کرتے ہیں تو ایم ایم پی آئی کو وہ ضرور استعمال کرتے ہیں this test can identify problems and tendencies like depression hysteria paranoia etcetera تو بہت سے جو مینٹل ڈسارڈرس ہیں ان کو ہم ایم ایم پی آئی کی مدد سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر سے ایک دفعہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی جو ہے ایک سنگل ٹول کے طور پہ اگر استعمال نہ کیے جائیں تو بہتر ہے تو information ten through these test should be some supplemented by some other information may be observation may be interviews اور سم ادر ٹیسٹ اگر وہ ٹیسٹ یا وہ آبزرویشن یا انٹرویو بھی وہی بات بتا رہا ہے جو کہ آپ کا یہ ٹیسٹ یا انوینٹری جو آپ استعمال کر رہے ہیں جو یہ بتا رہا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی فائنڈنگ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی اگر آپ صرف ایک سنگل ٹول استعمال کریں گے اور اس کی فائنڈنگس کو لے کے جنرلائز کرنے کی کوشش کریں گے یا ڈسیزن میکنگ میں استعمال کریں گے تو اس غلطی کا امکان ہمیشہ موجود رہے گا کہ شاید یہ ریزلٹس بائی چانس تھے لیکن اگر آپ نے اپنے ریزلٹس کو سپلیمنٹ کر لیا کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ زیادہ کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ٹیسٹ ایکس سے بھی یہی انفارمیشن ملی اور ٹیسٹ وائی سے بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے درست ہے اور اس میں زیادہ امکان ہے یہ ایک سچائی پر مبنی انفارمیشن ہے پروجیکٹو ٹیسٹ اور پروجیکٹو ٹیکنیکس یہ وہ دوسری طرح کے ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ ایک بہت دلچسپ طریقہ ہے پرسنالٹی کی میجرمنٹ کا انوینٹریز یا آبجیکٹو ٹیسٹ سے اکثر لوگ واقف ہیں کیونکہ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کے بیانات آپ کو اکثر اخباروں میں رسالوں میں یا ٹی وی کے پروگرامز میں بھی دکھائی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بھی بعض اوقات آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے کے لیے آپ اگر ان سوالات کے جواب دیں تو ہم بتا سکیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے لیکن پروجیکٹو ٹیسٹ ایک بالکل مختلف طرح سے بنائے گئے ٹیسٹ ہیں ان میں کوئی سوال نامہ یا اس طرح کے بیانات استعمال نہیں کیے جاتے جن کے آپ نے جواب دینے ہوں پروجیکٹو سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا اسٹیمولس مٹیریل دیا جاتا ہے جس میں آپ کی پرسنالٹی کی پروجیکشن ہو رہی ہوگی ایک ایبسٹریکٹ اسٹیمولس عام طور پہ ایسا اسٹیمولس جس کی کوئی خاص معنی پہلی نظر میں دکھائی نہ دے وہ سبجیکٹ کو پیش کیا جاتا ہے اور وہی ٹیسٹ کا مٹیریل ہے these are the the test in which subject is first shown and ambiguous stimulus and then has to describe it اور tell a story about it ایک ویگ سا اسٹیمولس یا تصویر سبجیکٹ کو پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے یا یہ کہ آپ کے خیال میں اس تصویر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس وقت اس میں کیا ہو رہا ہے ماضی میں کیا ہوا تھا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے کچھ ایسے بھی ٹیسٹ مٹیریل ہیں جس میں انسانوں کی شکلیں ہیں یا چہرے ہیں یا فگرز ہیں ان کے بارے میں اسی طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں مٹیریل یا اسٹیمولس بالکل ویگ ہے ٹوٹلی مثال کے طور پہ سیاہی کے دھبے آپ اکثر بچپن میں یہ چیز کرتے ہیں آپ کاغذ کو موڑ کے اس میں انک کا ایک کترا گرا دیتے ہیں یا کوئی رنگ ڈال دیتے ہیں پھر اس کو طے کر کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اب اگر آپ اس کاغذ کو کھولیں گے تو اس پہ ایک دھبے کی شکل جو کہ اکثر کسی تتلی کی طرح یا بادل کے ٹکڑے کی طرح دکھائی دیتی ہے وہ بن جاتی ہے وہ دھبا آپ اپنے سبجیکٹ کو دکھائیے اور اسے پوچھے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے تو اس قسم کے اسٹیمولس کو ہم استعمال کرتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ میں کچھ ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں ڈرائنگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ڈرائنگ کی مدد سے جو کچھ چیزیں اس نے ڈرا کی ہوتی ہیں اس سے ہم پرسنالٹی کی اسسمنٹ کرتے ہیں بعض اوقات نامکمل فکرے دے دیے جاتے ہیں اور سبجیکٹ کو فکرے مکمل کرنا ہوتے ہیں یہ تمام جو ہیں یہ بھی پرسنالٹی کی میجرمنٹ کی ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ بنیادی طور پر بائی نیچر پروجیکٹو ہیں لیکن دو ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ پروجیکٹو ٹیسٹ ہیں اور جو سب سے زیادہ شاید رسپیکٹڈ ٹیسٹ ہیں سب سے زیادہ پاپولر ٹیسٹ ہیں اور کامنلی استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں Rorschach test and T A T Rorschach ٹیوشاس پر مبنی ٹیسٹ اور ٹی اے ٹی جو ہے یہ تھیمیٹک اپرسپشن ٹیسٹ یعنی کسی بھی تصویر میں دی گئی تھیم کو دیکھ کے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے تو پروجیکٹو ٹیسٹ میں یہ دو ٹیسٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں اور بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کون سا ٹیسٹ استعمال کریں گے کس وقت کس ٹیسٹ کو موقع کے مناسبت سے استعمال کیا جانا چاہیے اور اگر ہم ٹیسٹ ڈیویلپر ہیں تو ٹیسٹ کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے so the question is how is the content of a personality test decide ability test میں آپ جانتے ہیں یا آئی کیو ٹیسٹ میں یا اچیومنٹ ٹیسٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ فلاں چیز کو میجر کرے گا فلاں ابلٹی کو میجر کرے گا اس کانسیپٹ کی اچیومنٹ کو ٹیسٹ کرے گا اور اسی کے حساب سے آئٹم جو ہیں وہ ٹیسٹ میں بنائے جاتے ہیں اسی حساب سے ڈیفیکلٹی لیول ڈٹرمن کیا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ان کی ترتیب یا گروپنگ بنتی ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں کس کس چیز کے بارے میں سوالات یا آئٹم شامل کیے جائیں گے what the test will contain and how it will measure personality will be affect by the theoretical اور ٹیسٹ ڈیویلپر اگر آپ ٹیسٹ بنا رہے تھے تو ٹیسٹ میں کیا کانٹینٹ شامل کیا جائے گا اور اگر آپ نے ٹیسٹ منتخب کرنا ہے کہ مجھے کون سا ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیے اس بات کا فیصلہ یہ دونوں چیزیں اس پہ ڈپینڈ کریں گی کہ آپ کی تھوریٹیکل اورینٹیشن کیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ پرسنالٹی کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں پرسنالٹی کس چیز کا نام ہے آپ کے خیال میں یا آپ کی تھوریٹیکل اورینٹیشن کے حساب سے کون سی کیریکٹرسٹکس مل کر پرسنالٹی بناتی ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں جو چیز پرسنالٹی بناتی ہے اسی چیز کو آپ اپنے ٹیسٹ میں شامل کریں گے جن لوگوں کے بارے میں خیال میں سرٹن طرح کی کوالٹی سرٹن طرح کی کریکٹرسٹکس پرسنالٹی کا نام ہے ان اس میں شامل کریں گے جو کانسیپٹ ان کے خیال میں اس میں کور ہونا چاہیے اسی کے حساب سے وہ ٹیسٹ کو ترتیب دیں گے the choice of a test to assess personality also depend on how we define personality test کا انتخاب کرتے ہوئے بھی جب آپ کو بہت سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں تو آپ وہی ٹیسٹ منتخب کرتے ہیں جو آپ کی تھوریٹیکل اورینٹیشن کے ساتھ ملتا جلتا ہے اسے کلیش نہیں کرتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات کرنے سے پہلے اور ان کی مختلف ٹائپس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنے کی اس کو انڈرسٹینڈ اور ڈسکرائب کرنے کی کون کون سی تھوریٹیکل اور ممکن ہے جو کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں اور ٹیسٹ سلیکشن میں اپنا اثر دکھا سکتی ہیں یوں تو ہم جانتے ہیں کہ سائیکولوجی میں جو پرسپیکٹوز ہیں اس وقت کم از کم پانچ پرسپیکٹوز یا پانچ ماڈلس موجود ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سب سے پرانا اور شروع کا ماڈل جو ہے سائیکو ڈائنامک ماڈل ہے اس کے بعد بہیورل ماڈل ہے biological model also all of these models stand explained it personality according according to their perspective اور تو جس پرسپیکٹو سے آپ تعلق رکھتے ہیں جس میں آپ بلیو کرتے ہیں اسی کے حوالے سے آپ ٹیسٹ کے مٹیریل کو یا کنٹینٹ کو ڈسائڈ کرتے ہیں آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پرسپیکٹو سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو یہ ایک ایسا پرسپیکٹو ہے جس کا بہت رول ہمیں دکھائی دیتا ہے مختلف سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن کا آپ کو دکھائی دے گا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ کی کنسٹرکشن میں یا ان کے سلیکشن میں کوئی خاص اثر نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ بایولوجیکل پرسپیکٹو کی بات کریں تو وہ شاید سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں پرسنالٹی ٹیسٹ میں ہمیں اتنا دکھائی نہیں دیتا لیکن بہت سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا پرسنالٹی ٹیسٹ ایسے ہیں جن میں ہمیں سائیکو ڈائنامک اپروچ کی جھلک دکھائی دیتی ہے سائیکو ڈائنامک اپروچ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو فرائڈ کے نام کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے اور بھی بہت سے نام اس سے وابستہ ہیں یونگ آڈلر پھر نیو فرائیڈنس ہیں اور ہمارے آج کل کے ماڈرن بھی بہت سے psychodynamic dynamic thinkers practitioners موجود ہیں psychodynamic approach is the approach that focuses upon the unconscious determinants of personality that is psychologist belonging to this approach believe that unconscious forces determine our personality psychodynamic اس کے نام سے ظاہر ہے ایسے ڈائنامکس جو سائیکولوجیکل لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں اس میں بات کی جاتی ہے اس اپروچ کے مطابق ان کانشیس کا رول بہت اہم ہے پرسنالٹی میں اور ان کانشیس جو ہے ہمارے مائنڈ کا وہ حصہ ہے جس جہاں تک ہمیں خود سے آسانی سے رسائی حاصل نہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو ڈسائفر کرنے کے لیے ہمیں سائیکو تھراپسٹ کی جو کہ ایک سائیکو اینالسٹ ہے اس کی مدد درکار ہوتی ہے اس اپروچ کے مطابق اس تھیری کے مطابق پرسنالٹی جو ہے وہ کانشیس ڈٹرمنٹس کی وجہ سے تشکیل پاتی ہے یعنی یہ ڈٹرمنٹس یا وہ کیریکٹرسٹکس جو پرسنالٹی بناتی ہیں وہ کانشیس نہیں ہوتی بلکہ انکانشیس لیول پر پائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس اورینٹیشن میں بلیو کرتے ہیں تو آپ ٹیسٹ بھی ایسے ہی بنائیں گے جن کی مدد سے آپ انکانشیس فیکٹرس کو انویل کر سکیں ان تک رسائی حاصل کر سکیں ان کو ڈسکلوز کر سکیں ان کو سمجھ سکیں unconscious instinctual instinctual drive infantile wishes desire demands and needs ایسی نیڈس ایسی ڈیزائر ایسی خواہشات ایسے جذبات جو کہ ان کانشیس لیول میں موجود ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کو اور ہمارے سائیکولوجیکل میک اپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں چنانچہ جب ہم کوئی ٹیسٹ بنائیں گے پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے تو ہمیں ایسے ٹیسٹ بنانے ہوں گے وچ آر بیسڈ آن دس اور ان انکانشیس ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ان کانشیس کو ایکسپلور کیا جائے آئندہ تفصیل سے بات ہوگی لیکن یہاں پہ یہ بتانا شاید ضروری ہوگا کہ ٹی اے ٹی اور روشاہ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اسی اورینٹیشن پر مبنی ہے ان کو اسی طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ انکانشیس کی انڈیکیشن کر رہے ہوں سائیکو ڈائنامک اپروچ ایک اپروچ ہے ہماری شاید سب سے پرانی اپروچ سائیکولوجی میں اب پرسنالٹی کے حوالے سے دوسری اپروچ جس میں بہت زیادہ کام ہے اور بہت زیادہ معلومات ہمیں پرسنالٹی میک اپ کے بارے میں ملتی ہیں وہ ہے ٹریڈ تھیریز اور trait approaches trait approaches that propose that that there are certain form the of an individual personality نام سے بھی ظاہر ہے ایسی اپروچ جس کے مطابق پرسنالٹی مختلف ٹریڈس کے مجموعے کا نام ہے ٹریڈ سے مراد یہ کریکٹرسٹکس یا کوالٹی خسائز خصوصیات یا اصاف جو کہ شاید ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں تو ٹریڈ تھیرسٹ جو کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اور بہت سے تھیرسٹ نے بہت تفصیل کے ساتھ پرسنالٹی کو بیان کیا اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور بہت زیادہ اسٹیٹسٹیکل انالیسز بھی اس میں کیا گیا ہے اس کے بعد یہ تھیریز ترتیب دی گئی ہیں تو ان تھیریز کے مطابق پرسنالٹی میں مختلف طرح کی ٹریٹس مختلف صورتوں میں مختلف لیولز پہ اور مختلف کمبینیشنز میں پائے جاتے ہیں these approaches seek to identify traits necessary to describe and understand personality بنیادی مقصد جو ان لوگوں نے کام کیا اس کا یہ تھا کہ ایسی ٹریٹس کی شناخت کر لی جائے جن جن سے پرسنالٹی تشکیل پاتی ہے اور وہی بات کہ ٹریٹس تو شاید ہر کسی میں موجود ہوں گی لیکن کس اماؤنٹ میں کس فریکوینسی کے ساتھ کس ایکسٹینٹ تک موجود ہیں that varies from person to person state theories do not imply the absence or presence of different traits in different people. There is no either or situation. ایسا نہیں ہے کہ کسی میں یا ایک ٹریٹ ہے یا کہ نہیں these axiom that some people are relatively high on some traits and some are relatively lower on other traits بنیادی ٹریٹس وہی ہیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم کچھ ایسے تھیرس ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کرنا شاید خاصا اہم ہوگا مثال کے طور پہ trait theories based upon factor analysis کچھ تھیریز ہیں جنہوں نے یا تھیریسٹ کہہ لیجیے جنہوں نے بہت ریسرچ کی پرسنالٹی پہ ریسرچ میں اسٹیٹسٹیکل انالیس کیا اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ایسے traits on the basis of factor analysis جو کہ پرسنالٹی کو تشکیل دیتے ہیں انہوں نے مختلف فیکٹرز کے جو اس طرح کے تھرس تھے انہوں نے بہت سے لوگوں میں بہت سی کیریکٹرسٹکس کا معائنہ مطالعہ کیا اور پھر دیکھا کہ مختلف جو ٹریٹس ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا ملتی جلتی ہیں ان کی گروپنگز بن رہی ہیں اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بتایا کہ کون کون سے ٹریٹس ہیں وہ پرسنالٹی میں کس طرح سے پائے جاتے ہیں Raymond Cattell sixteen personality factors Cattell نے پرسنالٹی فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیا اور انہوں نے سکسٹین فیکٹرز کی بات کی ان کے خیال میں جو پرسنالٹی کی ٹریٹس ہیں دو طرح کی یا دو لیولس پہ ہیں surface traits and source traits اور باقی سب جو ٹریٹس ہیں وہ انہیں کمبینیشن میں پائی جاتی ہیں ایک اور سائیکولوجسٹ جنہوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا اور جن کا کام بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے وہ ہے آئزنگ انہوں نے ایک اور طرح سے پرسنالٹی فیکٹرس کی یا ٹریٹس کی بات کی according to Eysenck personality can be understood کہنے کے مطابق یوں تو بہت سے فیکٹر جو ہیں وہ پرسنالٹی میں پائے جاتے ہیں لیکن اگر ان تمام کی الٹیمیٹ گروپنگ کی جائے تو ہمیں دو ڈائمینشنز ملتی ہیں اور تمام فیکٹر جو پرسنالٹی میں پائے جاتے ہیں انہی دونوں میں اور ان کے فردر کمبینیشن میں فٹ ہوتے ہیں پہلی ڈائمینشن ہے ایکسٹروورژن آپ جانتے ہیں کہ انٹروورشن سے کیا مراد ہے اور سے کیا مراد ہے جو لوگ انر ڈائریکٹڈ ہیں اور جو لوگ آؤٹر ڈائریکٹڈ ایک تو پرسنالٹی کی ڈائمینشن یہ ہے دوسری یعنی اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص میں انٹروورژن بھی موجود ہوگی ایکسٹروورژن بھی موجود ہوگی کس حد میں موجود ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ریلیٹیولی پیٹرن ہے دوسری ڈائمینشن جو پرسنالٹی میں پائی جاتی ہے وہ ہے نیوروٹیسم ٹو اسٹیبلٹی ایک اینڈ پہ ہم نیوروٹیسم بھی رکھتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ ہم اسٹیبلٹی بھی رکھتے ہیں کوئی شخص کتنا نیوروٹک ہے اور کتنا stable that varies from person to person اور جب ہم نیوروٹیسم اور اسٹیبلٹی کے کمبینیشن دیکھتے ہیں ود انٹروورژن اینڈ ایکسٹروورژن تو مختلف طرح کے پرسنالٹی پیٹرن جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کوئی شخص نیوروٹک ہو اور ایکسٹروورٹ ہو تو کس قسم کی پرسنالٹی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص انٹروورٹ ہو اور نیوروٹک تو وہ ایک اور طرح کی شخصیت بن جائے گی on the first dimension people can be rated ranging from introverts to extroverts the rest of the traits fall in between ظاہر انٹروورژن ایک ایکسٹریم ہے اور ایکسٹروورژن دوسری ایکسٹریم ان کے بیچ میں بہت سے لیولز اور بہت سے کمبینیشنز ان دونوں خصوصیات کے پائے جائیں گے اسی طرح سے نیوروٹیسم ایکسٹریم ہے اسٹیبلٹی دوسرا اینڈ ان دونوں کے بیچ میں انہیں کی مختلف ویرائٹیز اور مختلف کمبینیشنز ہوں گے انٹروورٹس اب انٹروورٹس کون لوگ ہوں گے introverts are the people who are quiet passive and careful extroverts تو آپ شاید اس میں فال کریں گے اور اگر آپ اسٹیبل ہیں تو you will be calm carefree and even tempered کوئی بھی بات ہو کوئی مصیبت ہو آپ اس کو بڑی کامنس کے ساتھ ایون ٹیمپر کے ساتھ سوچیں گے بہت زیادہ جلدی اشتعال میں نہیں آ جائیں گے باقی کی تمام تر خصوصیات جو ہیں وہ انہی دونوں ڈائمینشن کے کمبینیشن سے ترتیب پاتی ہیں I think using the information this obtained he could actually variety of situation تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ تھیری دی بلکہ انہوں نے اس کو پروف بھی کیا کہ اس کی مدد سے ہم فیوچر پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں لوگوں کی پرسنالٹی اور بہیویئر کے بارے میں ایک اور اپروچ جس میں ہم پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ ہے لرننگ اپروچ یا اپروچ ہم جانتے ہیں کہ لرننگ تھیرسٹ جو ہیں یا جو تھیرسٹ ہیں ان کے خیال میں آبزرویبل بہیویئر ہی سب کچھ ہے and observable behaviour and nothing else should be the focus of study for psychologist اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنالٹی بھی اگر آپ اس اپروچ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے پرسنالٹی کسی شخص کے بیہیویئرس کا نام ہے جو ہڈن کوالٹیز ہیں ہڈن ٹریٹس ہیں انڈر لائن ڈائنامکس ہیں بہیویئر سائیکولوجسٹ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ دلچسپی رکھتے ہیں ان عادات میں بہیویئرز میں ایکشنز میں جو کوئی شخص ظاہر کرتا ہے اور وہی ان کے خیال میں پرسنالٹی کا نام ہے learning theorist are more optimistic in their approach as compare to the psychodynamic theorist they believe in the potential for change and do not believe in the passivity of psychic determinism learning theorist میں یہ بات جو ہے ایک آپٹیمسٹک چیز وہ یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی کسی hidden underlying psychic determinism کے تحت ڈٹرمن نہیں ہوتی بہیویئر اگر ماحول سے ترتیب پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے it is changeable it is improvable it is modifiable اور یہی اس میں ایک اچھی بات ہے اٹ از ناٹ فکسڈ جس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنالٹی بھی اس پرسپیکٹو میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو پرسنالٹی بھی جو ہے وہ ایک فلیکسیبل چیز ہوگی تبدیل بھی ہو سکتی ہے اس کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے اس کو مولڈ بھی کیا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ social cognitive approach to personality ایک اور اپروچ جو شاید سب سے ماڈرن اپروچ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو امپریس کرنے والی اپروچ ہے وہ ہے social cognition social cognitive approach ایسی اپروچ جس میں سوشل فیکٹرز پر اور کوگنیٹو فیکٹرز دونوں کو ملا کر زور دیا جاتا ہے دونوں پر توجہ دی جاتی ہے اور دونوں کے کردار کو اہمیت دی جاتی ہے approach their emphasis upon the role of people's cognitions in their personalities لوگوں کی پرسنالٹی ان کی کوگنیشن کی وجہ سے بنتی ہے ان کی سوچ کی وجہ سے بنتی ہے اور یہ کاگنیشنس کیا ہے cognition include people's thoughts feelings expectation and values this approach considers the inner variable to be important in determining one's personality social cognitive approach جو ہے اس میں انر ویریبلس کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تھنکنگ کی یا کوگنیشن کی تو ہماری سوچ جو ہے ہمارے اندر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہیویئر کو بھی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اگر کوئی چیز ہماری سوچ کی صحیح نشاندہی کر رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارا بہیویئر ہی ہوتا ہے تو ہم بہیویئر کو بھی اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوچ کو بھی environment individual affects the environment the environment میں افیکٹ دا انڈیویجول دونوں کے اندر ایک میوچل سا تعلق ہے دونوں میں ریسیپروسٹی ہے ایک ریلیشن شپ کی اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے یہ تمام جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ کو ڈیزائن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ پرسنالٹی کا ایک میجر بنانا جا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے طے کریں گے کہ ٹیسٹ کا کانٹینٹ کیا ہوگا اگر تو آپ سائیکو ڈائنامک اپروچ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سائیکک ڈٹرمنزم میں یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر ہماری مینٹل ہماری عادات انکانشیس فیکٹرس کی وجہ سے طے پاتی ہے انکانشیس ویریبلس کی وجہ سے ڈٹرمن ہوتی ہے تو آپ ٹیسٹ بھی ایسا ہی بنائیں گے جس کی مدد سے انکانشیس فیکٹر جو ہے سامنے آ جائے تو وہ ٹیسٹ جو کہ پروجیکٹو ٹیسٹ ہیں اور جن میں ایسے اسٹیمولا پیش کیے جاتے ہیں جو بظاہر کوئی معنی نہیں رکھتے اگر آپ ایک بادل کی تصویر بنا دیں اور ایک شخص سے پوچھیں اس میں تمہیں کیا دکھائی دیتا تو شاید وہ کہے گا کہ بادل دوسرے شخص کو دکھائیں گے تو اس کو شاید روئی کا ایک گالا دکھائی دے گا تیسرے شخص کو شاید کسی بوڑھے انسان کے بال سفید رنگ کے بال اس میں دکھائی دیں گے تو ایک ہی اسٹیمولس میں ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق علیحدہ علیحدہ کچھ دیکھ رہا ہے ایک اور شخص ہے جو کہ شاید ڈپریس ہے اور اس کے ساتھ بہت تلخ تجربات ہو چکے شاید اسی سفید گالے کو وہ ایک کفن کی شکل میں دیکھے گا تو مختلف لوگ اپنے unconscious experiences unconscious factors کی وجہ سے اسی اسٹیمولس میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح سے اسی سفید میں تھوڑے سے رنگ کے چینٹے ڈال دیجئے تو کسی شخص کی جس کی بڑی آپٹومسٹک اورینٹیشن ہے شاید اس کو اسی میں پھول دکھائی دیں گے کسی اور شخص کو اس میں وہ ایک جس کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے اس کو شاید محض ایک پرنٹ دکھائی دے گا کسی اور شخص کو اس میں خون کے دھبے دکھائی دے سکتے ہیں تو اگر آپ سائیکو ڈائنامک اپروچ رکھنے والے ایک سائیکولوجسٹ ہے تو آپ شاید پروجیکٹو ٹیکنیک کو سب سے اچھی ٹیکنیک سمجھیں گے لیکن اگر آپ ایک ٹریڈ تھرسٹ ہیں تو آپ وہ تمام ٹریڈس جو ہے مد نظر رکھیں گے جن کے بارے میں ہمارے پاس معلومات موجود ہیں ریسرچ انفارمیشن موجود ہے اور آپ کے آئٹم جو ہیں وہ ان تمام تر ٹریڈس کا احاطہ کریں گے مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان میں کم از کم دس ٹریٹس ہیں جو پائی جاتی ہیں مثلاً وہ ایک محبت کرنے والا شخص ہے یا نہیں ہے مثلاً ایک اداس شخص ہے یا خوش شخص ہے وہ ایک دوسروں پہ ڈپینڈنٹ شخص ہے یا نہیں ہے اس طرح کی ٹریٹس آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو آپ انہیں ٹریٹس پر مبنی آئٹم جو ہیں اپنے ٹیسٹ میں شامل کریں گے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ ایک پروجیکٹو ٹیسٹ نہیں بنائیں گے بلکہ آپ ایک پرسنالٹی انوینٹوری بنائیں گے جس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے اب اگر آپ بہیورل اپروچ یا لرننگ اپروچ کی طرف آ جائیں تو ایک بہیورل سائیکولوجسٹ کے لیے آبزرویبل بہیویئر جو ہے سب سے اہم چیز ہے اب اگر آپ ٹیسٹ کے آئٹمس بنائیں گے تو وہ آئٹم جو ہیں وہ ایکشن سے متعلق ہوں گے بہیویئر سے متعلق ہوں گے ایسی چیزوں کے بارے میں ہوں گے جو کہ کوئی شخص کرتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوں گے جو کہ ایک شخص سوچتا ہے آپ کے آئٹمس زیادہ تر اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھتی ہوں آپ کے آئٹم اس طرح ہوں گے کہ میں ایسا کرتا ہوں میں اکثر ایسا کرتا ہوں میں کبھی کبھار ایسا کرتا ہوں یعنی ایکشن اور سوشل کوگنیشن کی اگر سوشل کوگنیٹو اپروچ کی بات کریں گے تو آپ کوگنیشنس کے بارے میں یا تھنکنگ کے بارے میں زیادہ آئٹم جو ہے اس میں بنائیں گے چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جب پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہے ہماری تھوریٹیکل اورینٹیشن اسی طرح سے اگر آپ موجودہ ٹیسٹ یا جو اویلیبل ٹیسٹ ہیں ان میں سے کسی ایک بیسٹ ٹیسٹ کا انتخاب کرنا چاہیں تو آپ ظاہر ہے اسی ٹیسٹ کا انتخاب کریں گے جو کہ آپ کی تھوریٹیکل اورینٹیشن کے ساتھ میچ کرتا ہو اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ جو ہیں اویلیبل ہیں ان میں سے کچھ ٹیسٹ جو کہ زیادہ پاپولر ہے زیادہ کامن ہے زیادہ ریسپیکٹڈ ہے زیادہ ٹرسٹ وردی ویلڈ اور ریلائبل ہے اور جو زیادہ انٹرسٹنگ ہے ان کے بارے ہم آئندہ سیشنز میں بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ